مدینہ جس وقت مدینہ سے چلا شاہ مدینہ گل تھا و بارہ ہوا شاہ مدینہ افسوس غریب الغربہ شاہ مدینہ اب ہوگا گرفتار بلا شاہ مدینہ اب ہوگا گرفتار بلا شاہ مدینہ یہ آئے گا نہ سالار پھرے پھرے ناگاہ لگا کانپنے شبیر کا رہوا اور رک گیا ایسا کہ نہ تھی طاقت رفتہ حضرت نے کہا اے فرسے احمد آقا تیرا کاندھے پا مجھے ارے کرتا تھا آسوا آقا تیرا کاندھے پا مجھے کرتا تھا بچپن میں جو میں چڑھنے لگا بیٹھ گیا تو سبب کیا ہے جو چلنے سے رکا تو سبب کیا ہے جو چلنے سے رکا تو شبیر کا منہ دیکھ کے رونے لگا گھوڑا جھک میں تو سن کو جو دیکھا فرمایا کہ یہ عصف وفا دار چلے کیا ہے پاؤں سے گھوڑے کے تو ٹی ہوئی سور ہے پاؤں سے گھوڑے کے تو لپٹی ہوئی سور کا کہ سکون آپ کی آغوش ہے مولا اب پاپا گھوڑے کے وہ بے ہوش ہے مولا اب پاپا گھوڑے کے وہ بے ہوش ہے مولا لفظ کا سننا تھا کہ اترے شہ والا بیٹی کو لیا گود میں منہ پر دیا بوسا فرمایا کہ بولو میری سغرا میری سورا لوہش میں آؤ تمہیں لے چلتا ہے با لو ہوش میں آؤ تمہیں لے چلتا ہے با میں روتا ہوں ماروتی ہے آبا سنا دو کسور پہ بیٹھو گی سے بتا کسور پہ بیٹھو گی اشارے سے بتا دو لو آؤ اگر چلتی ہو تم ساتھ ہمارے کھول دو آنکھوں کو جو ہم ہیں تمہیں پیار دیکھو تو ذرا تم علی اصغر کے اشار اغلب ہے کہ اب تم کو بہن کہہ کے پکار اغلب ہے کہ اب تم کو بہن کہہ کے پکارے ہاں۔ ماں باپ سے بہنوں سے تو آزردہ بھلا ہو اپنے علی اصغر سے نہ اس وقت خفا ہو اپنے علی اصغر سے نہ اس وقت خوشنا چاہتا ہوں میں رہے پھر ہوش جو آیا بس بانوں کی محمل کی طرف ہاتھ اٹھا مالا جو شیبانوں نے پردانہ اٹھا آواز دی سغرانے کے کیوں منہ کو چھپا سورانے کے کیوں منہ کو چھپایا گھبراؤ نہ محمل میں نہیں آئے گی سورا اسغر کو ابھی دیکھ کے پھر جائے گی گھبراؤ نہ محمل میں نہیں آئے گی سورا گھر کو ابھی دیکھے کے پھر جائے گی سورا اس گھر کو ابھی دیکھے پھر جائے گی سورا میرے لیے تم اونٹ بھی اپنا نہ بیٹھا اصغر کو ذرا دیکھ لوں ہاتھوں پا اٹھا مرضی نہ دکھانی کی ہو تو کہہ دو کہ جا مرضی نہ دکھانے کی ہو تو کہہ دو کہ جا فرزند تمہارا ہے دکھاؤ نہ دکھاؤ فرزند تمہارا ہے دکھاؤ نہ دکھاؤ میں کون جو اصور کو بھلا گود میں لوں گی جی چاہے تو دکھلا دو دعائیں تمہیں دو چاہے تو دکھلا دو دعائیں تمہیں گی زد کر کے اب اصغر کو میں لوں گود میں کیوں میں کون ہوں اصغر کی میرا کون ہے و سکینہ ہے بس آپ آپ کے دو محمل میں جو ہے آپ کے پہلو کے برابر محمل میں جو ہے آپ کے پہلو کے برابر سب آپ کے پیارے ہیں جو میں بھی کوئی ہوتی بہنوں کی طرح پہلو میں بیٹھی ہوئی ہو کی طرح پہلو میں بیٹھی دو تین بندی پردے کو اٹھا کر کہا بانوں نے یہ رو رے گئی یہ باتیں نہ تم منہ سے نکال سب جیتے ہیں بے کسنا بھی آپ کو جانو شبیر ہو دنیا میں تیرا کن ہو تو شبیر ہو دنیا میں تیرا کن بہو تو کب میں نے کہا یہ نہیں اصغر ہے تمہارا لو شوق سے دیکھو یہ برادر ہے تمہارا کب میں نے کہا یہ نہیں اصغر ہے تمہارا لو شوق سے دیکھو یہ برادر ہے تمہارا لو شوق سے دیکھو یہ برادر ہے تمہارا پھر ہاتھوں پاس غر کو دکھا کر کے یہ ذا لٹکا دیے ہاتھ اس نے ہما کر کے بار ماں نے کہا لوگ آتے ہیں یہ بات سن جاؤں اصغر کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ پکار اصغر کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ پکاری پھر جیتی ملوں یا نہ ملوں تم سے بلا لوں آ چھوٹے مسافر تجھے سینے سے لگا آ چھوٹے مسافر تجھے سینے سے لگا لو آ چھوٹے مسافر تجھے سینے سے لگا لوں اس وقت شتر بانے بانے اشتر جو بٹھا بانوں نے بھی تب ہاتھوں کو محمل سے بڑھا نے امانت لیا گھر کو جو پا ننا سا گلا چوم کے سینے سے لگا ننا سا گلا چوم کے سینے سے لگا پھیلاتی تھی ہاتھوں کو تو رو دیتا تھا سغران سے نہ جدا ہوتا تھا کے گلے سے نہ جدا ہوتا تھا جب لینے کی خاطر کوئی آتا تھا برا تب اور بھی سے جاتا تھا وہ کہتی تھی چھینو چھین دستی سے آگ گر جائے گا لوگوں میرا چھوٹا سا برا گر جائے گا لوگوں میرا چھوٹا سا برادر پھر ماں سے کہا اکبرو سجاد کو لے جا اصغر نہیں جاتا ہے مجھے ہی سے دے جا اصغر نہیں جاتا ہے مجھے ہی اسے دے جا اصغر نہیں جاتا ہے مجھے ہی اسے دے بدو بند نلا سا گلا چوم کے تا بولے یہ شابی اصغر تمہیں کیا یاد نہیں ہر کاتی سورا نے کہا کانپ کے یا حضرت شابی ہے کون ہر ملا اور کیسا ہے بوتی ہے کون بھلا ارملا اور کیسا ہے وہ شہ نے کہا قاتل یہی اصغر کا لکھا بچے کے گلے کے لیے تیر اس کا بنا بچے کے گلے کے لیے تیر اس کا بنا آخری بنا یہ شہ نے جو فرمایا باپا ہو گیا میں سورا نے بھی اصغر کو ہوا لے رو اور روتی ہوئی گھر کو چلی شاہ کے دو مرنے کو روانہ ہوا فرزند پیام مرنے کو روانہ ہوا فرزند پیامبر سب اہل مدینہ نے تو کی آہ زبان سے بولے تو وقل تو اللہ زبان سے جس وقت مدینہ سے چلا